السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاٹ فارم کے آج ہم خصوصی پروگرام کے ساتھ جو ہے پھر حاضر ہیں آج ہمارے ڈاٹ فارم میں جو ہمارے مہمان ہیں جیسا کہ آپ حضرات کل سے ایڈ پڑھ رہے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی جو ہمارا وہاں پر بھی لنک دیا ہوا ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے الحمد بہت سارے ساتھیوں کو اس کی اطلاع ہے کہ نوجوان شاعر ہیں اور مداح صحابہ اور بہترین آواز اور انداز کے مالک ہیں مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب آپ کی نظریاتی شاعری اور اس کے پس منظر میں چھپی ایک درد سے درد و عشق سے لبریز ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عظمت اور با میناروں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ان درخشندہ پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتی ہے آپ کی شاعری جو آج کل کے شعراء کے کلام میں ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے اور ڈاٹ فارم کے اس سے قبل بھی ایک بے قاعدہ میں یہ کہوں گا کہ بے قاعدہ پروگرام میں آپ تشریف لا چکے ہیں اور آج جو ہے باقاعدہ ہم نے اس پروگرام میں جو ہے ان کو مدعو کیا ہے کچھ سوالات بھی ان سے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کرتا چلوں کہ جو اس وقت دنیا میں کے مختلف خطوں میں جو ہمارے سننے والے اس وقت موجود ہیں اور جو کہ رمضان المبارک ان مبارک لمحات میں یقیناً اس پروگرام کو جو ہے سن کر دوہری خوشی محسوس کریں گے کچھ فرمائشیں بھی آئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری کریں اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مفتی سعید ارشد صاحب جو ہے آپ کا ایک مجموعہ کلام بہت ہی خوبصورت کلام نغمات ارشد کے نام سے جو ہے مقبول عام ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ماشاء اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیج کی دنیا میں بھی ایک معروف نام رکھتے ہیں خوش ماہ قبل آپ ایک حادثے سے بھی دو چار ہوئے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم کہ آپ اس حادثے کی کیفیت اور نقصان سے جو ہے باہر آئے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے چاہنے والوں کی دعائیں بھی جو ہے ان کے شامل حال تھیں ماشاءاللہ کیونکہ آپ کے چاہنے والوں کا ایک بڑا وسیع حلقہ ہے اور انہی چاہنے والوں میں ہمارے اس ڈاٹ وائس چینل کے سننے والوں کی وہ بھی لاتعداد وہ افراد بھی ہیں جو اس وقت بھی جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہماری اس وقت یہ لائیو جو ہے نشریات جو ہے وہ سن رہے ہیں تو ہم کچھ فرمائشیں بھی لیں گے لیکن یہ ہے کہ آخر میں اور میں یہ کرتا چلوں کہ جو اس وقت جنہوں نے ہمیں ویب سائٹ سے ہمیں لنک کیا ہوا ہے W W W dot the defender software dot com کے لنک کے ذریعے اور جو اسپیک میں ہمارا جو وائس روم uh, ہے وہاں پہ حوالے سے وہاں پر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ہمیں پرائیویٹ میسجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کی uh, بھی انشاءاللہ فرمائشوں کی کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب تک پہنچائیں مفتی صاحب سے ایک تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے اور آپ حضرات کو اپنے اس پروگرام کی پسند اور اپنی اس ہماری حوصلہ افزائی کے طور پر اگر آپ جو ہے کیونکہ بہت ساری جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے وہ آپ حضرات جو ہے نوٹ کر لیں میں اپنے بکر عمر عثمان علی بھائی سے کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ ہمارا یہ ای میل ایڈریس جو ہے یہاں پر پیسٹ بھی کر دیں تو آپ اس ای میل ایڈریس پر جو ہے کیونکہ جس طرح یہ ڈاٹ فارم کی یہ خصوصی رمضان کے حوالے کافی اچھے پروگرام چل رہے ہیں تو لوگوں کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں بہت اچھی اچھی فرمائشیں ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کو پورا کریں لیکن بہرحال یہ یہاں پر آپ کی اسکرین پر جو ہے یہ dot form at the of tour dot com اس میل پر جو ہے آپ ہمیں جو ہے اپنی اس کا نفائش اور اپنا پروگرام کی پسندگی کے حوالے سے جو ہے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اور میں یہ کر رہا تھا کہ فرمائشیں بہت ساری آتی ہیں جس طرح بھی ہم نے اپڈیٹ کی تھی آپ کو وفاق المدارس کے نتیجے کے حوالے سے تو ہمارے ایک دو دوستوں نے جو ہے یہ فرمائش ظاہر کی اور خواہش ظاہر کی ہے کہ جو پوزیشن ہولڈر تھے ان کے ساتھ جو ہے ہم ایک پروگرام کریں تو قرا حضرات کے حوالے سے جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں قرا حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً تو ہم نے کوئی اشارے دیے تھے کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں ہی ہماری کوشش ہوگی کہ ایک بہترین اور شاندار محفل حسن اخراج جو ہے ڈاٹ فارم کے اسی پروگرام کی وساطت سے ہم پیش کریں تو اس کے لیے بھی بہت سارے ساتھیوں کی جو ہے فرمائشیں آئی ہیں تو بہرحال اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف ہمارے بہت ہی معزز و محترم مہمان دوست بھائی حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب میرے برابر میں تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ نوجوان عالم بھی ہیں اور باقاعدہ مفتی بھی ہیں آپ کے نام کے ساتھ ساتھ مفتی شاہد آگے ارشد لگ گیا نغمات ارشد میں آپ کے اسی تخلص کے ساتھ جو ہے وہ اچھا پھر یہ بات الفسینی بھی ہو گیا ہمارے جو شعراء اکرام ہیں وہ بہت سارے اپنے تخلص جو ہیں وہ مطلب رکھتے ہیں اور ان اپنی شاعری میں اس تخلص کو جو ہے اپنا وہ کرتے ہیں آپ کی شاعری میں جو آپ کی نغمات ارشد اس وقت ماشاء اللہ مجھے نظر آ رہی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی وہ تو کہیں جا, کہیں اور جا چکی دوسری اس کے جو ہے میں انتظار میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہوں لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ میری خواہش آج پوری ہو جائے <coughs> تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آ, میں نے اس حوالے سے مطلب یہ پوچھا تھا کہ آپ کی کوئی ایسی شاعری جس میں آپ نے حسینی کے تخلص کے نام کے ساتھ بھی کی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا یہ جو آپ پڑھتے ہیں ارشد کا نام پڑھتے ہیں تخلص یہ میرا میرا نام نام ہی کا حصہ ہے تخلص الگ نہیں ہے بہرحال اب تو بن گیا ہے لیکن یہ میرے نام ہی کا حصہ ہے صحیح سے لے کر ارشد تک یہ میرا نام یہ مکمل تخلص نہیں ہے لیکن اب بن گیا ہے تو یہی ماننا پڑے گا کہ یہ تخلص ہی ہے اور نام بھی ہے ماشاء اللہ اتنی کم عمری میں ایک خاص شاعرانہ ایک ذوق ماشاء اللہ آپ رکھتے ہیں یہ کیا کوئی خاص ایک روگ یا اتنی کم عمری میں ایک آپ کو جو ہے ماشاء اللہ ایک یہ ذوق اٹھا با جو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس رحمان صاحب آپ کے سوال بہت ہی جو ہے نا اہم اور نازک بھی ہیں مجھے آج تک خود پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح لکھ لیتا ہوں یا کون سی وہ طاقت ہے وہ جذبہ ہے جو مجھے قلم اٹھانے میں مجبور کرتا ہے یا میں ایسی باتیں لکھ پاتا ہوں اور ابھی جس طرح میرے قلم میں نکھار یا کوئی بہتری اگر آئی ہے تو یہ صحابہ کی برکت ان کی محبت عقیدت اور یہی کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے آج تک خود کو شاعر نہیں سمجھا اور نہ سمجھ سکتا ہوں یہ بہت بڑا بڑی بات ہوتی ہے نہ میں کل شاعر تھا نہ آج وہ نہ کبھی سمجھ سکتا ہوں اپنے آپ کو بڑا سفر ہے اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جو کچھ ہو جاتا ہے میرے خیال میں یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں اور اللہ کی رحمت کرم اللہ کی خاص دین ہے صحابہ کی غلامی محبت اور پیار کا صدقہ ہے ماشاء اللہ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں اور یہی وہ باتیں ہیں جو آپ نے ابھی کہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ماشاء اللہ آپ ایک نظریاتی ایک شاعری کرتے ہیں الحمد للہ یہ آج آج کل کے دور میں خصوصاً اب تو اور کیونکہ قحط و رجال کا دور آگے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے لیکن اب جو جو آگے جس دور میں آ رہے ہیں اس میں ہمیں اس نظریاتی شاعری کا جو ہے ایک بہت بڑا ایک فقدان اور بہت بڑا ایک خلا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس خلا کو جو ہے کافی حد تک پر کیا ہے اور کوشش کرتے ہیں آپ اور آپ کی شاعری میں جو ایک خاص آپ کا ایک رنگ جو ایک نظر آتا ہے وہ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں اہل حق کی جو ہے ایک آواز اور بن کر نکلتی ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ مطلب آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ جو ہے کس طرح یہ لکھ دیتے ہیں تو میں بار پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ آپ یہ کہیں اور سے یہ چیز نکلتی ہے اور یہ وہی کیفیات ہوتی ہیں اور جو دلوں کی اور دماغ کی وہ کیفیات ہوتی ہیں جو یہ کہہ لیں کہ اہل حق کے دلوں کی آواز بھی ہوتی ہے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ لکھوا دیتا ہے اور بہرحال تو مفتی صاحب اب کچھ سننے کی طرف ہم آتے ہیں فرمائشیں بہت لمبی چوڑی آئی ہیں آپ کے حوالے سے اور ماشاءاللہ بڑی ہم کل سے ہم نے اس کو یہاں جو ہے یہ اعلان کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں پروگرام ہمارے یہاں آئے دن ہوتے ہیں آپ کی طرح ہمارے اور مہمان آنے گرامی بڑے بڑے اکابر علماء اکرام مفتی انور اکاڑوی صاحب کا کل پرسوں پروگرام تھا ہمارے پل حسن صاحب کا ہوا مفتی انعام صاحب کا ہوا الحمدللہ بڑے بڑے مشاہد جو ہیں وہ شفقت فرماتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہر ایک کی بھی اپنی اپنی حساب سے فرمائشیں آتی ہیں آپ کے حوالے سے بہت زیادہ فرمائشیں آئی ہیں میں یہ <laughs> سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک بہت بھول ہونے کی علامت ہے تو آپ ہمیں جو ہے کچھ کچھ سنائے اور پھر ہم آپ سے جو ہے کچھ ماشاء اللہ جو نئے جو چیزیں آئی ہیں اس پر بھی کچھ بات کریں گے تو کچھ ایک لوگوں نے ہمیں کیونکہ اصل میں میسیجز بھیجے ہیں کل سے اور میرے جو آف لائن میسجز جب میں نے کسی آن کیا تو مجھے بہت سارے جو ہے اس طرح کے میسجز آئے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی اس نغمات ارشد میں نہیں ہیں تو یہ سوالات بھی آئے ہیں جو آپ سے پوچھنے کے ہیں کہ جی کیا اس کا دوسرا جو پارٹ ہے حصہ دوم نغمات ارشد کا کیا وہ تیار ہے اور ان کا یہ تھا کہ کچھ ایسے چیزیں آئی ہیں جو ابھی تک آپ کی اس کتاب میں موجود نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے سب سے پہلے تو میں رحمان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا ان کی محبت ہے کہ ہمیں محبت سے پیار سے اتنے خلوص سے یاد فرماتے ہیں کہ یہاں آئے بن حاضری دیے بغیر جو راستہ ہی نہیں نکلتا اللہ کرے گا ان کی محبت ان کا یہ پیار دائم قائم رہے گا اور یہ محبت کا رشتہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا جہاں تک حصہ دوم کی بات ہے اس کا کام مکمل ہو چکا تھا تقریباً کمپوزنگ بھی ہو چکی تھی اس کی لیکن جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں تو یہ یہ ساتھی جو معاویہ بالا کوٹی صاحب ہیں ہیں تو وہاں کے ان ان کا پورا گھرانہ اس زلزلے میں جہاں بحق ہو گیا تو اس کے بعد اتنے ایسے الجھے کہ انہیں جو ہے نا اس کی فرصت ہی نہیں ملی اور ہم نے بھی سمجھا نہیں مناسب کہ انہیں اس پر جو ہے نا آمادہ کریں کیونکہ بس <clears throat> درد میں غم میں ڈوبے ہوئے تھے کتاب تو پھر بھی آ جائے گی لیکن جو ان کے ساتھ حادثہ رونما ہوا اس لیے انشاءاللہ اب میری کل بات ہوئی ہے ان سے بہت جلد انشاءاللہ تیزی سے کام جاری ہے اور اللہ کرے گا آپ کی دعائیں شامل حال نہیں تو بہت آ ان گی انشاءاللہ ہمیں جو ہے انشاءاللہ کیونکہ پہلی والی تو ہمیں اس میں بڑی تاخیر سے ملی تھی تو ہم اس لیے جو ہے اپنا نمبر اپنا نام پہلے سے لکھوا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے دوسرے والی کے لیے ہمارا نام پہلے اس میں لکھ لیں پہلی والی لسٹ میں لکھ لیں <laughs> اور اچھا یہ ایک آپ کی وہ تھی اور میں نے بھی سنی کافی عرصے پہلے کی بات ہے علی معاویہ بھائی بھائی مجھے الفاظ ابھی یاد نہیں ہے اسی طرح کی فرمائش آئی ہے تو وہ اصل میں محفل میں جہاں پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ذکر خیر چلا آپ کا اور بات ہوئی اور آپ کی اس کو جو ہے ہماری اس میں گفتگو میں وہ تھی وہ آئی بات کو تلاش بھی کیا میں نے مجھے نہیں ملی وہ پڑھی تھی آپ نے اس کے حوالے سے بھی ایک فرمائش کہ جی وہ بھی جو ہے نا تو اب یہ ہے کہ آپ کی ایک وہ ہے میرا خیال ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اسی سے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ عنوان بھی ایسا ہے اور وقت اور جو لمحہ ہے اس وقت وہ بھی اس وقت ایسا ہے اور یہ جو اللہ بہت بڑا ہے یہ آپ کا ماشاءاللہ وہ کلام ہے کہ بہت لوگوں نے اس کو کاپیاں کی ہیں بہت سارے لوگوں نے اس اس کو کو اپنے اپنے انداز میں پڑھا ہے لیکن جس انداز میں جو آپ نے اور جن حالات میں آپ نے یہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ لکھی اور وہ تو آج حنیف شاہد رام پوری اور دوسرے کئی ناخوان ایسے ہیں جن کا میں نے اس کے یہاں سے سنا انس یونس اور طرح کے لوگوں نے کافی جو ہے پڑھی ہیں بعض لوگوں نے تو تھوڑی سی بھی ایسی چیزیں کی ہیں جو مطلب نامناسب تھی نہیں کرنی چاہیے تھیں اور اپنی طرف سے کچھ ایڈ بھی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آپ کی اس ماشاء اللہ نغمات ارشد میں جو ہے وہ موجود ہے ہم چاہیں گے کہ بہرحال آپ اسی سے جو ہے ہمیں کچھ سنانا شروع کریں رحمان صاحب اس حوالے سے میں ایک چھوٹی وضاحت ضرور سمجھتا ہوں یہ اللہ بہت بڑا ہے یہ ایسی بات ہے کہ جس جن حالات میں یہ لکھی گئی یقین جانیے کہ اس وقت کچھ کہنا تو دور کی بات سوچنا بھی بہت کچھ ہوتا تھا لیکن اللہ نے کہلوایا اللہ کی بات تھی بڑے رب کی بات تھی عظیم رب کی بات تھی تو اللہ نے ایسی باتیں لکھوا دی اس کے بعد جیسا آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کاپیاں کی پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے کوئی بھی پڑھے یہ کار خیر ہے اچھی بات یا اچھی بات کو پھیلانا چاہیے لیکن ایک اصول ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز لکھی ہے تو میرا حق ہے کہ میں آپ کے نام سے پڑھوں اس میں کوئی جوانہ ترمیم یا اس میں رد و بدل جو خیانت کے زمرے میں آتی نہیں کرنی چاہیے تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا بہت دکھ ہوا بہرحال ہم یہ کہیں گے اللہ انہیں پھر بھی جزائے خیر دے اگر وہ اس پر خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ پیو پتیاں سادے واسطے کہا ای سے اونویں تو واہ واہ ہم اس سال میں بھی راضی اس سال میں بھی راضی ہیں بہرحال غلط غلط ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے دو دن قائم رہے تین دن قائم رہے سچ سچ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے میں آتا ہوں آپ کی فرمائش کی طرف سب سے پہلے پیش کروں گا اللہ بہت بڑا ہے سننے والوں کا جن نے وقت نکالا تشریف لائے بیٹھے ان کے شکریہ کے ساتھ اشار پیش کروں گا گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا ہے مانا کے ظلم ہر سمت ہیں بسیرے مانا کے ہر سمت ہیں بسیرے لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے گے گنچے گل پھل چہیں گی کوئی بلبل مہکیں گے گنچے گل پھل چہیں گی کوئی بلبل بل حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا جی اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا جی اللہ بہت بڑا ہے سنگ لاکھ وادیوں میں وہ دیکھ گل نظر ہے سنگ لاکھ وادیوں میں وہ دیکھ گل نظر ہے چھری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا جی اللہ بہت بڑا ہے چھری نہیں چلی کیوں گردم نہیں کٹی کیوں کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا ہے کبرو جبل کے بتیے جو سامنے کھڑے ہیں کبرو جبل کے بتیے جو سامنے کھڑے ہیں پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں ایک کن کی مار ہیں یہ ایک کن کی مار ہیں یہ جتنے گوار ہیں یہ تاریخی سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا جی اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا ہے اور یہ خون بے کسوں کا جائے گرا جانا یہ خون بے سو کا جائے گرائے گانا ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھیں گا کوئی زمانہ اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا جی اللہ بہت بڑا ہے پھر آن اور پانی ہو گئی ختم کہانی پھر آن اور پانی ہو گئی ختم کہانی بچوں سے بوجھ ہلکی کی چھنوائی زندگانی وہ میر کارواں تھا غیرت کا آسماں تھا وہ میر کارواں تھا غیرت کا آسماں تھا ارشد صحاب کی وہ پاس کپاس تھا جنگوی تھا نام اس کا چرچا ہے آم جس کا یہ اس کا قافلہ ہے اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب حضرت مفتی صاحب پھر اون اور پانی ہو گئی کا ختم کہانی بچوں سے بو جہل کی سنوائی زندگانی کیا بات ہے جی اللہ بہت بڑا ہے بہت خوب جی مفتی صاحب ماشاء اللہ تو مفتی صاحب ابھی تو یہ ہے کہ ابتدائے عشق ہے تو مائک آپ کے ہی حوالے کہ ابھی جو ہے آپ اور ہمیں جو ہے ماشاء اللہ ہمارے ایک اور جو اس وقت میں یہ کرتا چلوں کہ ہمیں اس وقت یورپ اور امریکہ کینیڈا کے علاوہ مڈل ایسٹ سے بھی اس وقت بہت بڑی کثیر تعداد جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ان کے میسیجز آ رہے ہیں ہم کو ویلکم کہتے ہیں اس اپنے ڈاٹ فارم کے خصوصی پروگرام میں یہ آج کا ہمارے ڈاٹ فارم کے خصوصی اسپیشل پروگرام مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب کے ساتھ تو جو ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ہمیں میسیجز بھیج رہے ہیں بہت ساری ان کی پسند بھی ان کی آ رہی ہیں اور پسند کر رہے ہیں اس پروگرام کو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب مائک آپ کے حوالے سب سے پہلے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر میری آرزو آرزو محمد محمد میری میری جستجو مدینہ میری آرزو مہم میری جستجو مدینہ میں انہی انہیں کنا ہوں میری گفتگو مدینہ میری آرزو محمد میری جست مدینہ میں انہی انہیں کنا ہوں میری گفتگو مدینہ میری آرزو محمد میری جسجو مدینہ کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے وہ چیز در حقیقت وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ میری آرزو محمد میری جست ڈوم دینا میں انہی کا نات کا ہوں میری مدینہ میری آرزو محمد محمد میری جستجو دینا خوش بخت لوگ ہیں جو میں جی رہے ہیں خوش بخت لوگ ہیں جو میں جی رہے ہیں ہے ان کی زندگی زندگی ہے ان کا جینا جینا میری آرزو محمد امت میری جستجو مدینہ سارے نظام ہائے دنیا ہے بہر ظلمت سارے نظام ہائے دنیا ہے بہر ظلمت بس ایک نظام نبوی ہے نجات کا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ آدم سے تاب عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی آدم سے تاب عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی اور کالی کمی والا اس مندری کا نگینا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ بہت پیارا بہتر صدیق عمر غنی ہوں کہ معاویہ علی ہوں صدیق عمر غنی ہوں کہ معاویہ علی ہوں برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کبھی نام میری آرزو محمد میری جستجو ڈوم دینا دنیا میں یوں تو ارشد انسان ہنسی بہت ہے دنیا میں یوں تو ارشد انسان ہنسی بہت ہے لیکن حضور اکرم جیسا کوئی کہیں نہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں انہی کا نات ہوں میری گفتگو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ ماشاء اللہ میری آریزو محمد میری جستجو مدینہ بہت خوب حضرت اختر سید نفیس الحسینی ماتے ہیں کہ یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے یہ کس جانے جانا کا فیض نظر ہے یہ کس جانے جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے تو حضرت مفتی صاحب وہ آپ کو پتا ہے میری ایک فرمائش میری خاص فرمائش تو آپ کو اور حضرت ماشاءاللہ اللہ آپ کا جو جو آپ نے یہ جو انداز کیسا لگے گا یہ ایک انداز دے دیا لوگوں کو آپ کی شاعری ماشاء اللہ آپ نے کب کی اور پھر اس کو آپ نے پڑھا اور اب تو وہ نام و نہاد و جو ہیں وہ بھی جو ہے کیا نام ہے سازوں شازوں پر بھی انہوں نے جو ہے اللہ معاف کرے اور بہت یہ جو ہے اس کو لوگوں نے ایک اسٹائل دے دیا ایک انداز دے دیا اور میں الحمد یہ آج بات کہتا ہوں کہ اور میں نے یہاں ساتھیوں کو بھی کہی کہ آپ کا یہ کلام آپ کی رسید ہے تو ماشاء اللہ بس یہ واقعی لگتا ہے کہ آپ نے کوئی خاص کیفیات اور کچھ اس میں بڑا الہامی سا کلام ہے یقیناً ہمارے احباب آپ دوستوں کو جو یہاں اس وقت موجود ہیں تو ان کو پسند آئے گا میں مفتی صاحب کو جو ہے مائک دیتا ہوں رحمان صاحب کی ایک خاص بات ہے کسی پروگرام کسی کانفرنس کسی جلسہ میں بھی ملاقات ہوتی ہے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے رحمان صاحب زبان سے نہیں بولتے آنکھوں آنکھوں میں ہی بات کرتے ہیں اگر میں پڑھ بھی چکا ہوں تو پھر بھی ان کی اشارہ ہو ہی جاتا ہے کہ ذرا وہ کیسا لگے گا ہو جائے آج بھی انہوں نے حسب عادت حسب مزاج بذوق آدمی ہے کیسا لگے گا اچھا وہی لگے گا جو اچھا ہوگا لگے دل پہ لگے گا کوئی اچھا ہوگا نافیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر اللہ قبول فرمائے ہم جائیں گے محبوب کے گھر کیسا لگے گا ہم جائیں گے محبوب کے گھر کیسا لگے گا ہم جائیں گے محبوب کے گھر کیسا لگے گا یعنی کے مدینے کا سفر کیسا لگے گا یعنی کے مدینے کا سفر کیسا لگے گا ہم جائیں گے محبوب کے گھر کیسا لگے گا یعنی کے مدینے کا سفر کیسا لگے گا سفر کیسا لگے گا ہم جائیں گے اس شہر کی جانے بکروس ہم جائیں گے اس شہر کی جانے بکروس جاتے ہیں سبھی لوگ جدھر کیسا لگے گا جاتے ہیں سبھی لوگ جدھر کیسا لگے گا یعنی کہ مدینے کا سفر کیسا لگے گا سفر کیسا لگے گا دل چاہے نصیبہ بن روزے کی زیارات دل چاہے نصیبہ بن روزے کی زیارات دل چاہے نصیبہ بن روزے کی زیارات دل چاہے نصیبہ بن روزے کی زیارات اور دیکھوں میں اللہ کا گھر کیسا لگے گا اور دیکھوں میں اللہ کا گھر کیسا لگے گا ہم جائیں گے محبوب کے گھر کیسا لگے گا یعنی مدینے کا سفر کیسا لگے گا اس گنبد خزرا کے ہنسی جلبوں میں کھو کر اس گنبد خزرا کے ہنسی جلبوں میں کھو کر اس گنبد سزرا کیسی جنگوں میں کھو کر اس گمبد کے کیسی جلبوں میں کھو کر آنکھیں جو میری آئیں گی بھر کیسا لگے گا آنکھیں جو میری آئیں گی بھر کیسا لگے گا آنکھیں جو میری آئیں گی بھر کیسا لگے گا ہم جائیں گے محبوب کے گھر کیسا لگے گا یعنی کہ مدینے کا سفر کیسا لگے گا سفر کیسا لگے گا اور بہت دینے والا میں جو جاؤں گا مجھے پہلی نظر میں میں جو جاؤں گا مجھے پہلی نظر میں میں جو جاؤں گا مجھے پہلی نظر میں میں جو جاؤں گا مجھے پہلی نظر میں صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا بو بکر کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا ہم جائیں گے ماں کے گھر کیسا لگے گا یعنی کے مدینے کا سفر کیسا لگے گا سفر کیسا لگے گا مد فن بنی ارشد کا نبی پاک کی دھرتی فن بنی ارشد کا نبی پاک کی دھرتی فن بنی ارشد کا نبی پاک کی دھرتی کوئی آ کے جو دے گا یہ خبر کیسا لگے گا کوئی آ کے جو دے گا یہ خبر کیسا لگے گا ہم جائیں گے محبوب کے گھر کیسا لگے گا یعنی کہ مدینے کا سفر کیسا لگے گا یعنی کہ مدینے کا سفر کیسا لگے گا سفر کیسا لگے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب محفل کا جو ہے وہ ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت جو ہے وہ بازوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بازوق قسم کی فرمائشیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ تو اب وہ ایک جو ہے نا ایک تھا کہ وہ علی معاویہ بھائی بھائی اس کے حوالے سے صاحب تو مائک آپ کے حوالے اور بریک لیں گے ہم ایک بریک بھی لیں گے انشاءاللہ لیکن پہلے کچھ ہو جائے تھوڑا سا آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دین اسلام کی خاطر ہاں ہاں دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہے دو جہان کے شیدائی تھے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اعتماد تھا دونوں یار شاہے دو جہان کے شیدائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا کپر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑا کپر کو دونوں پیاروں نے وا خوب لگایا رگڑا دونوں یار باوقار جان سار وفادار کافروں منافقوں پہ پہرے نیلائی سے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے دھوکا تھا سبائیت کا نہیں سی کوئی بغاوت دھوکا تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت کافروں کی چال تھی جو بائیں سے چال تھی ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر کھائی تھے کافروں کی چال تھی جو بائیں سے تال تھی ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر کھائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی علی دونوں بھائی بھائی تھے فاتح کوشچن سنیا تیری کاغذ کے کیا کہنے فاتح کوشچن سنیا تیری سیادت کے کیا کہنے کفر پہ بھاری تیری پیاری سیاست کے کیا کہنے کفر پہ بھاری تیری پیاری سیاست کے کیا کہنے کافروں پہ ہاویا معاویہ الٹ دیے سبائیوں کے جس نے تخت شاہی تھے کافروں پہ ہاویا سید نام معاویہ الٹ دیے سبائی کے نے سخت شاہی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے بحریہ اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی بحریہ اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی روندی تو نے کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی روندی تو نے کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی کاتے بے قرآن ارشد ابن ابھی سفیان ارشد لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے کاتے بے قرآن ارشد ابن ابھی سفیان ارشد لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے بھائی سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے ماشاء اللہ جزاکم اللہ بہت خوب ماشاء اللہ حضرت آپ نے ویسے یہ تو آپ کی میرے خیال آئی تو نہیں ہے کہیں ویسے آپ کے میں باقاعدہ پہ آئی بھی کون سے میں اچھا،, اچھا آپ کا بھی کرنٹ جو آخری جو آپ کا آخری لاسٹ والیوم آیا ہے دفاع صحابہ وہ جی دفاع صحابہ آپ کا آیا ہے ماشاء اللہ تو وہ ابھی ہم ایک ربیع الاول کے دنوں میں ایک جگہ پروگرام میں مختلف تھے آپ نے ایک پڑھی تھی مجھے الفاظ اس کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمین اس میں خلفۂ راشدین کا آئی تھنک میرا خیال ہے کہ وہی اس میں اس میں ہے فائے صحابہ میں ہے وہ تو وہ آپ جو ہے اگر رحمانی ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب جو ہے آج اپنا کوئی خزانہ جو ہے کچھ لائے ہیں تھوڑا بہت تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے آج شو ہو رہا ہے بہت اپنا انداز رکھتے ہیں اپنا ایک ان کا ایک ذوق ہے اور آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہوں گے ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہے مفتی صاحب کا ماشاء اللہ اپنا ایک منفرد انداز اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے شاعر بزبان زبان خود شاعر والی بات بن صحابہ کا سچا ہودار بن صحابہ کا سچا ہو ہے صحابہ ماں کمیں یار رات جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو ہے صحابہ میں یار رافضی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلی لو پار راک جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو پوتا ہے صحابہ میرا دین اسلام کے وہ سچے پاسبان دین اسلام کے وہ سچے پاسبان سید صدیق پیارے عمر عثمان سید صدیق پیارے عمر عثمان یا ہوں حضرت معاویہ کرار یا ہوں حضرت کرار سارے نبوی چمن کی بہار راپ جی کبائی کاٹ کر بن صحابہ کر سچا ہو گدار ہے صحابہ ماں کمیر راپ جی کا بائی کاٹ کر سے بجو لکھے پیارے پاک یاروں کو گا سے بجو لکھے پیارے پاک یاروں کو مستفا کے ساتھیوں کو جان ساروں کو مستفا کے ساتھیوں کو جان ساروں کو وہ ہے ابلیس کا رشتے دار وہ ہے ابلیس کا رشتے دار اس پہ لانت خدا کی بے شمار راپ جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بدار ہے صحابہ ماں کمیں یار راپ کا بائی کاٹ کر سارے اصحاب ہیں ستاروں کی طرح سارے اصحاب ہیں ستاروں کی طرح رانو روشن اشاروں کی طرح رانو روشن اشاروں کی طرح دل میں اپنے بساؤں کا پیار دل میں اپنے بساؤں کا پیار ان کی عظمت پہ جا کر نثار راپی کا بائی کاٹ کر بنتا ہے صحابہ کا سچا ہو ہے صحابہ ماں کا میرا رات کا بائی کاٹ کر گستا سے گستا سے اصحاب تیرا یار کیوں اسلامی کشتی میں ہے سوار کیوں اس بائی کو جلدی اتار ورنہ کشتی لگے گی نہ پار راپ جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ سچا ہو گدار دودھ میں کیوں گندگی ملاتے ہو جناب دودھ میں کیوں گندگی ملاتے ہو جناب سانپ کو کیوں انسان بتاتے ہو جناب سانپ کو کیوں انسان بتاتے ہو جناب کالا کالا ہے کاٹے یار کالا کالا ہے کاٹے سنگنی کہتا گیا بار بار جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بار ہے سہابائی ماں کا میرا راپ جی کا بائی کاٹ کر کھول راپ جی کھول رات کو گلے نہ لگا اللہ کے حبیب کا تو دل نہ دکھا اللہ کے حبیب کا تو دل نہ دکھا ایسا نہ ہو کے رو دے ایسا نہ ہو کے رو دے شمار تو اٹھے اور شرم سار راپذی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کر سچا ہو گدار ہے صحابہ ماں کا میرا راپذی کا بائی کاٹ کر فصل اداری سبائی سنڈیاں فصل اداری سبائی سنڈیاں کافروں کی یار ہیں سبائی سنڈیاں کافروں کی یار سبائی سنڈیاں ان پہ ارشد نہ کر اعتبار ان پہ ارشد نہ کر اعتبار کروں کرو میں تیری ہزار جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ پر سچا ہو گدار ہے صحابائی ماں ک میرا پاپ جی بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار نارا مار بر حق سارے رات ورنہ ہوگا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت خوب رافضی کا بائی کاٹ کر جی بالکل ماشاء اللہ بہت یہ آپ کس والیم میں ہے دفاع صحابہ میں ہے اچھا ماشاء اللہ اچھا یہ ویسے ہمارے ہمارے ایک بھائی ہیں یورپ میں ہوتے ہیں آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور تو وہ ہم سے جو ہے اکثر آپ وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے آپ کیا نام ہے مفتی صاحب کے یہ والیوم جو ہے ہمیں نہیں مل پاتے اور اس میں مطلب سی ڈی میں نہیں دستیاب ہوتے اب جس طرح انہوں نے کہا تھا مجھے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے بھی وہ کیسٹ دستیاب ہوئی ہے ملی ہے اور صحیح بات ہے کہ میں جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا سنا بھی نہیں ہوں بس یہ آپ کو پتا ہے مصروفیات اور پروگرام اس میں تو وہ ابھی ایک دو دن پہلے بھی مجھے جو ہے اس پر کافی وہ تھے تو بہرحال آج ماشاء اللہ آپ ہیں تو آپ جو ہے اس حوالے سے تو یہ ان کا ایک وہ تھا کہ جس جی آپ کو بولیں گے آپ کی سیریز میں ہمیں نہیں مل پاتی اور کیسٹ جو ہے کیسٹ ایک الگ چیز ہے باہر کی دنیا میں ظاہر سی بات ہے سی ڈی ایک ایسی چیز ہے کہ سی ڈی اس کو آپ یہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک آدمی لگا دے کیسٹ یہ ہے کہ ابھی ہم ٹیپ ریکارڈ پہ رکھیں گے اور یہ مائک ہم اس کے پاس رکھیں گے ایک وہ چیز نہیں جائے گی اور جو سننا چاہتے ہیں جس طرح لوگ تو میں نے کہا یہ بات بھی میں آپ تک پہنچا دوں گا وہ موجود ہیں ہمارے بھائی اور ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو تو انہوں نے ان کی بات جو ہے میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں مائک آپ کے حوالے آپ جو ہے ماشاء اللہ ہمیں جی مجھے آپ نے نام نہیں بتایا کہ ساتھی جو بیمار ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے صحت عادلہ مسمر آدلا فرمائے آئندہ ان شاء اللہ بس یہ احساس ذمہ داری میں کچھ فقدان تھا کہ ایسا ہوتا رہا آئندہ انشاءاللہ شاء اللہ جو آپ نے توجہ دلائی ہے صرف اللہ تخل خیر دے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اللہ کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نشار باب واضی قدر متبر ہم سفل بابفازی قدر متبر ہم سفل بابفاضی قدر متبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفادی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تو صداقت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول تو صداقت میں صدیق اول یہی نعرہ بنی کا یہی نعرہ علی کا یہی بولے عمر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے یہی نعرہ غنی کا یہی نعرہ علی کا یہی بولے عمر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوقازی قدر متبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تو نے بھارے نبوت اٹھایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا نے بھارے نبوت اٹھایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا تیرے جاگے نصیب حبیب حبیب میرے قلب و جگر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیرے جاگے نصیب ہے حبیب میرے قلب و جگر تیری کیا بات ہے تیری کیا با وفاضی قدر متبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے نبوت چاہکارے شاہکار اکبر لوگوں سید سدھی صدیق اکبر ہے نبوت کے شاہکار اکبر لوگوں لوگ اجنا سدھی کے تیری شان اللہ اللہ بلا آقا کا مسلح اے تاجور تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے با پا قدر متبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے آقا کو نرخے میں دیکھتے ہیں بو بکر دوڑتے دوڑتے ہیں آقا کو نرخے میں دیکھتے ہیں بو بکر دوڑتے دوڑتے ہیں سامنے خود کو ڈال بن گئے ایک ڈھال جذبہ تھا کس قدر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوپا دی قدر متبر ہم سفر مستفا کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا بو بکر نے اسے مسل ڈالا پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا بکر نے اسے مسل ڈالا منکری نے زکات کو دی سید نے معاف کیا نافذ پھر امر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے منکری نے زکات کو دی سید نے مات کیا نافذ پھر امر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے وادی قدر متبر ہم سفر مستفا کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے کوئی چندے میں دے مال جا کوئی کم کوئی اس سے زیادہ کوئی چندے میں دے مال جا کوئی کم کوئی اس سے زیادہ پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے باوفا دی قدر متبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات بات ہے ہے تیری کیا ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ یہ تو وہ جو جس نے چاروں خلف ہے راشدین کا وہ دوسری ہے نا یہ تو ماشاء اللہ یہ تو آپ کے پہلے والے والی میں مدح صاحبہ میں آپ کی ماشاء اللہ بہت خوب یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام اور پھر اس کو آپ نے جس خوبصورتی اور ساتھ پڑھا ماشاء اللہ اپنا ایک خاص انداز اور ذوق رکھتے ہیں وہ حضرت آپ سنا رہے ہیں وہ علی میں بریک پہ جانے سے پہلے اس میں خلفۂ راشدین کا تذکرہ تھا وہ ایک پروگرام میں تھے ماشاء اللہ آپ نے اچھا وہ پروگرام ہمارے یہاں اس میں لائیو نشر بھی ہو رہا تھا لیکن کچھ وہاں پروگرام والوں کی وہ لائٹ وغیرہ کا پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ لائیو نشر نہیں ہو سکا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس وقت جو حضرات جو ہمیں اس وقت ڈاٹ چینل پہ یہاں ہمیں سن رہے ہیں اور جو ہماری اس وقت website W W W defender dot com کے لنک کے ذریعے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے مختلف ممالک سے خصوصاً مڈل ایسٹ اور پاکستان کے بہت سارے ہمارے سننے والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر روم میں اس وقت جو ہے ہمارے پیک وغیرہ میں جو ہمارے ساتھی وہاں پہ سن رہے ہیں اس پروگرام کو تو اور جو تشریف لائے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور جو سن رہے ہیں امید ہے کہ وہ پسند فرما رہے ہوں گے پروگرام کو اور میسیجز آ رہے ہیں کافی دوست احباب کے مفتی صاحب کے لیے بہت ساری پھول اور نیک خواہشات اور تمنا بہت سارے دوست جو ہیں بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی خیر عطا فرمائے مفتی صاحب کے حوالے مائک کرتے ہیں یہ سنتے ہیں پھر بریک لیں گے جی میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نے نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں جیسے سچے میرے سرکار ہیں جیسے سچے میرے سرکار ہیں ایسے سچے سارے مدنی کے یار ہیں ایسے سچے سارے مدنی جو ایمان کا مدار میں یار ہیں میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی سچی رام میں صحابہ کے دفاع میں اس سیدھی سچی رام جان نہ نثار کر جاؤں کیوں میں صحابہ کے نہ سناؤں کیوں ابو بکر صدیق ہے عتیق ہے ابو بکر صدیق ہے عتیق ہے اور تحقیق خلی فتح اول خلیفہ خلی فتح وہ تو آج بھی حضور کا رفیق ہے اسے بھونکے جو لین کالا کافر بے دین اسے بھونکے جو لین کالا کافر بے دین بھائی اس کو میں اپنا بناؤں کیوں میں صحابہ کے نہ سناؤں کیوں اس سینے میں تھا سینا عثمان کا اس سینے میں تھا عثمان کا میرے حیا والے سخی انسان کا میرے حیا والے سخی انسان کا یعنی ناشر قرآن کا میں محمد غیور لے جاؤ اسے دور میں محمد غیور لے جاؤ دور میں جنازہ ایسے ویسے کا پڑھاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں جو حضور کے صحابہ کا غلام ہے کا غلام ہے شان والا جی کا درجی مقام ہے سنی قوم کا وہ پیشوا امام ہے ایسا سچا انسان ارشد میری جان ایسا سچا انسان ارشد میری جان میں نہ پلکوں پہ اس کو بٹھاؤں کیوں میں صحابہ کے طرح نہ سناؤں کیوں اصحاب اسلام کے سفیر ہیں اصحاب اسلام کے سفیر ہیں اسلام کا ہے جگیر ہیں اسلام کا اثاثہ ہے جگیر ہیں میں مرید ہوں صحابہ میرے پیر ہیں اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے اصحاب ہیں ستارے ہیں حدیث میں اشارے بھولی قوم کو یہ یاد نہ دلاؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں کون لوگ تھے نہ لوگوں یہ بتاؤں کیوں ان کے پیار میں نہ مر مر جاؤں کیوں وہ حضور کے غلام سنی قوم کے امام نارا گلی گلی یہی نہ لگاؤں کیوں میں صحابہ کے طرح میں سناؤں کیوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب بہت خوب کیا خوب انداز اور کیا کلام تو ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں آ, میری امید ہے کہ آپ حضرات کو آواز جو ہے آ رہی ہوگی اور جو اس وقت ویب سائٹ سے سن رہے ہیں امید ہے کہ ان کو بھی صحیح آواز آ رہی ہوگی اور آ, امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو ذوق ہے وہ بھی اس وقت خوب جو ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ ابھی آ, ہمیں انہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو وہ ہمیں میسج بھیج رہے ہیں ایک دو کی بھی فرمائش آئی ہے ہمیں وہ جو فرمائش ہے وہ ابھی مفتی صاحب کو کر چکے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام جس طرح کی یہاں ابھی آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہماری ویب سائٹ اس ایڈریس پہ تو اس پر جو ہے انشاءاللہ یہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا اور جو جنہوں نے ابھی ہمیں جو لیٹ جوائن کیا ہے جو اس لائیو پروگرام میں یہ پروگرام جاری ہے انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد کچھ ساتھی سوالات جن کو بھی کرنے ہیں وہ بھی مائک پر آ کے اپنا جو ہے سوال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو جو ہے ایک بریک کے بعد جو ہے ہم دوبارہ واپس آتے ہیں امید ہے کہ آپ سب حضرات جو ہے ہمارے ڈاٹ فارم کے خصوصی پروگرام میں جو ہے ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ The the defenders defenders of of truth, truth. محافظ ہے سچائی کے محافظ ہے سچائی اہل حق کی ترجمان website W W W dot defender of truth dot com اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے مکمل شرعی ضابطوں کے مطابق نشان اہل حق پس ہے محمد کی سیرت علم کو اٹھایا تھا اٹھائیں گے نے حقہ کی زیر سر پرستی احباب کی کابش میں چوبیس گھنٹے لائیو وائس چینل جس کو ہم ڈاٹ کے نام سے ہر گھر میں ایمانی شمع روشن کرنے کے عزم کے ساتھ اہل حق کی صداؤں سے ہما وقت دینی خدمت کے جذبے سے پیش کرتے ہوئے ہر صاحب ایمان کو دعوت دیتے ہیں حضرت اقدس مفتی سعید احمد جلال پوری کی سرپرستی کے ساتھ حضرت طالب علم کی مکمل رہبری میں فکر حق کی ترجمانی کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان علی کی فراست اور ذکاوت کے ساتھ مفتی محمود اور اقرا بھائی کی مکمل توجہات کے ساتھ استاد ابو فواد اور خوشبو قرآن کی مہک کے ساتھ انور بھائی اور زہیب محمد کی خصوصی کاوشوں کے ساتھ متعلم بھائی اور ابو معاویہ کی سدائے حق کی گرج کے ساتھ محمود بھائی اور حکیم اختر بھائی کی اصلاحی رہنمائی کے ساتھ یہ سب معطر پھول ہیں اس خوبصورت گلشن اور حسین گلدستے کے جس کا نام ہے ڈاٹ کی جنگ میں سارے نشان ہیں یہ باطل کو سرے میدان جھکایا تھا اور یہی ہے سچائی کے محافظ کی منزل کے راہی محافظ ہے سچائی کے محافظ ہے آپ کی آمد کے منتظر سچائی کے محافظ W W W dot C H E D E F E N D E R S O F T R U T H dot com یعنی the defender of truth dot com اور ڈاٹ او آر جی